اہل سنت الجماعت کا صلب صالحین کا جو درست اور صحیح موقف ہے صحاب کرام کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہوئے یا ان کی آپس میں جو جنگیں ہوئیں ان کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں صلب صالحین کا جو منہج اور جو ان کا موقف تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے نکات کی شکل میں پیش کیا تھا آج کے درس میں جو صحاب کرام کی آپس میں جنگیں ہوئیں جنگ جمل اور جنگ صفین اس کے تعلق سے بڑا ہی مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ جو خلاصہ ہے عدل و انصاف پر مبنی ہے اس میں کسی بھی صحابے کی کوئی حق تلفی نہیں کی گئی ہے کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین پر بہت سارے لوگوں نے خامہ فرسائی کی ہے قلم اٹھایا ہے بیان دیا ہے لیکن افسوسناک پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ عام طور پر اکثر لوگوں کی قلم اس نازک موضوع کو بیان کرتے ہوئے بہک گئے اور بیان جنہوں نے دیا ان کی زبان پھسل گئی یا حق پر قائم نہیں رہ سکے عدل انصاف پر قائم نہ رہ سکے اور یعنی کسی کی حق تلفی ہو گئی تو کسی کے اوپر ظلم ہو گیا اس طرح کی عام طور پر تحریریں اور لوگوں کے بیانات اس موضوع پر پائے جاتے ہیں لیکن وہ علماء جو سلب صالین کے عقیدے اور منحج پر ہیں اگر آپ ان کے بیانات پڑھیں گے سنیں گے اور ان کی تحریریں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کے اندر حقیقت پسندی نظر آئے گی لیکن وہ لوگ جو حق پر نہیں ہیں یا اصرف صالحین کے منحج پر نہیں ہیں انہوں نے جب اس موضوع پر گفتگو کی تو ظاہر بات ہے حقیقت پسندی اور عدل انصاف کا ثبوت انہوں نے نہیں دیا کسی کی حمایت میں تو کسی کی حق تلفی ہو گئی کسی پر ظلم ہو گیا اور خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے تاریخی روایتوں پر اعتبار کیا تو ان میں سے سارے لوگوں کے قدم پھسل گئے اور اس طریقے سے صحاب کرام جو بڑے ہی مقدس لوگ ہیں انبیاء کے بعد انہی کا مقام مرتبہ ہے ان کے بارے میں ظلم کا شکار ہو گئے حق تلفی کی اور ان کا جو مقام مرتبہ ہے اس کے منافی تحریریں اور بیانات ان لوگوں کے لوگوں کے سامنے آئے تو آج کے درس میں اختصار کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے جنگ جمل اور جنگ سفین کے تعلق سے میں پیش کرنا چاہوں گا اور پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ صحاب کرام سے مسئلہ جڑا ہوا ہے اور صحاب کرام کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی کرنا جائز نہیں ہے یہ ہمارے لیے حرام ہے ہم اپنی زبانوں پر لگام لگا کر کے رکھیں اور جب بھی صحابہ کا ذکر ہو تو خیر کے ساتھ ہو ان کے لیے دعائیں کی جائیں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کی جائیں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اور تاریخی روایتوں پر اعتماد کر کے ان کے تعلق سے ایسی بات کہنا جو شان صحابیت کے منافی ہو یہ قطام جائز نہیں ہے قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے اور قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی نے صحابہ کے مقام کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے لہذا ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی پھر ہمارے سلب صالحین ہیں صحابہ ہیں تابعین طب تابعین ہیں اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان کے جو اقوال ہیں ان کی جو تحریریں ہیں ان کی جو کتابیں ہیں الحمد وہ بھی مقام صحابہ کے بیان کرنے کے لیے الحمد کافی ہیں لہذا جو اہل باطل ہیں روافظ ہیں خوارج ہیں اور صلب صالحین کے منحصر جو لوگ ہٹے ہوئے ہیں ان کے راستے کو جنہوں نے چھوڑ دیا ہے ان کی تحریروں کی ہمیں چندہ نہ اس مسئلے میں نہ کسی اور مسئلے میں کوئی ضرورت نہیں ہے الحمد جنگ جمل یہ سن چھتیس ہجری کے اندر پیش آنے والا واقعہ ہے اور عثمان غنی کی شہادت کے بعد جو فتنے رونما ہوئے ان میں سے ایک عظیم فتنہ یہ بھی ہے یہ جنگ نہ چاہتے ہوئے بھی امیر المومنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ و طلحہ اور دبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمین کے درمیان ہوئی اور یہ بات اس سے پہلے میں نے غالباً بیان کیا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو حالات پیش آئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن جب صحابہ کرام کی اکثریت نے ان پر دباؤ ڈالا تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اس ذمہ داری کو قبول کر لیں اور تمام صحابہ کرام نے ان کے ہاتھوں پر کم و بیش اکثر صاحب کرام نے خاص طور سے طلحہ اور بن عوام اور اس طریقے سے جو مدینہ کے تھے اور مکہ کے رہنے والے تھے اور اس طریقے سے اکثر صاحب کرام نے ان کے ہاتھوں پر بیعت ان کے ہاتھ پر بیعت کیا ہستے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پر گئی ہوئی تھی اور جب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر تم تک پہنچتی ہے اور اس طریقے سے طلحہ اور دبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کی گفتگو ہوتی ہے تو یہ سب مل کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص کا مطالبہ کرنے کی غرض سے بسرا کی طرف روانہ ہو گئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ ہی سے روانہ ہو گئی طلحہ اور دبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلے اور اس طریقے سے ان کے ساتھ ہست عائشہ بھی ہو گئی اور بصرہ کی طرف انہوں نے کچھ کیا کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یعنی دور میں خلافت کو مدینہ سے وہاں منتقل کر دیا تھا کوفہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جسمان کے قاترین ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے اور جلد از جلد ان سے قصاص لیا جائے ورنہ ان کو مسلمانوں کے یا ہمارے حوالے کر دیں ہم ان سے قصاص لے لیں گے انہیں قتل کر دیں گے چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر جن لوگوں نے بیعت کیا تھا ان میں اکثر صحابہ کرام تھے جیسا کہ میں نے کہا اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا انہوں نے بیعت اس لیے کیا تھا اور مجبور کیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلافت کے مستحق بھی تھے خلیف رابع ہیں صاحب کرام میں فضل میں چوتھے مقام اور مرتبے پر فائز ہیں وہی خلافت کے مستحق بھی تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے طور پر جو سبائی تھے جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا وہ لوگوں نے اس لیے دباؤ ڈالا کہ جب ہم کسی امیر کو منتخب کر لیں گے کوئی خلیفہ ہو جائے گا تو پھر قصاص لینے کی ذمہ داری ان کی ہو جائے گی ورنہ اگر کوئی خلیفہ نہیں رہے گا تو پھر اس ضرورت میں عوام ہو سکتا ہے ان لوگوں کو قتل کر دیں اور پھر یعنی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے اس لیے انہوں نے دباؤ ڈال کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کیا ایسی صورت میں قصاص لینے کی ذمہ داری ان کی آ جائے گی اور پھر لوگ ان سے مطالبہ کریں گے اور پھر ہم لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی اور ہم لوگ محفوظ ہو جائیں گے یا ہماری زندگی اور طویل ہو جائے گی جو علی رضی اللہ تعالیٰ تھے وہ بھی قصاص لینا چاہتے تھے کیونکہ اسلام کا حکم ہے لیکن ان کا جو اشتہاد تھا وہ یہ تھا کہ پہلے حالات سازگار ہو جائیں تمام لوگ آ کر کے ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیعت نہیں کیا تھا اور حالات بھی سازگار نہیں تھے تو ایسی صورت میں انہوں ان کا خیال یہ تھا ان کا اشتہاد یہ تھا کہ پہلے حالات سازگار ہو جائیں اس کے بعد ہم ان سے قصاص لیں گے ابھی حالات پرسکون نہیں ہیں بہرحال یہ ان کا اشتہاد تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور وہ اپنے اشتہاد میں زیادہ حق پر تھے زیادہ پر تھے امیر معاویہ کا اشتہاد یہ تھا کہ پہلے قصاص لیا جائے اس کے بعد یہی اشتہاد زبیر رضی اللہ تعالیٰ ہوں طلحہ رضی اللہ عنہ ہوں جو مبشرین بالجنہ ہیں جن کو جنت کی بشارت دی معدمی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی خیال ہی تھا کہ پہلے قصاص لے لیا جائے اور اس کے بعد پھر حالات جب ان کو الگ کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد حالات خود بخود سازگار ہو جائیں گے پرسکون ہو جائیں گے بہرحال یہ دونوں کے اندر اس طرح کا اختلاف تھا دونوں مستحد تھے دونوں کے لیے اجر ہے جو زیادہ حق پر تھا اس کے لیے جو حق پر تھا دوہرا اجر ہے اور جو حق پر نہیں تھا اس کے لیے بھی اجر ہے کیونکہ مشتحد کو ہمیشہ اجر ملتا ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سب صلح پر تیار ہو گئے تھے اور رات کو بڑے چین و سکون کے ساتھ وہ لوگ سوئے لیکن وہ لوگ جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کی تھی ان کو شہید کیا تھا ان کے لیے اسے زیادہ بدترین رات کبھی نہیں گزری ہوگی الوداع اور نہایا میں انہوں نے بات بیان کی ہے یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ اور عائشہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمین کے درمیان صلح ہو گئی کہ چلو ہم اس بات پر تیار ہوتے ہیں کیوں بعد میں ان سے قصاص لے لیا جائے گا اور پھر ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو آپس چلے جاتے ہیں اس پر اتفاق ہو گیا تھا ظاہر بات ہے سوائی کسی بھی قیمت پر صلح نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس میں ان کا نقصان تھا انہیں معلوم تھا کہ صلح کی صورت میں ان کی خیر نہیں ہوگی اور انہیں کیفرے کردار تک پہنچا دیا جائے گا لہذا جب ان سبائیوں نے دیکھا کہ دونوں جماعتوں میں صلح ہو گئی ہے اور صبح اس کا اعلان کر دیا جائے گا تو ان کے سرگناؤں نے کہا جو ان کے سرگنا تھے کہ ہم سب مل کر کے جنگ چھیڑ دیتے ہیں جب لڑائی کا شعلہ بھڑک جائے گا تو پھر دونوں جماعتیں اپنے اپنے دفاع کے لیے جنگ پر مجبور ہو جائیں گی پھر ان سبائیوں نے ایسا ہی کیا صبح ہونے سے پہلے ہی اندھیرے میں رات کی تاریکی میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنما کے لشکر پر حملہ بول دیا جس پر طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنما کی جماعت میں جو سازشی ذہن رکھنے والے تھے انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی جماعت پر حملہ کر دیا کیونکہ جو سبائی تھے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے تھے ان کی ایک منظم سازش تھی انہوں نے دونوں جماعتوں کے اندر اپنے اپنے آدمیوں کو داخل کر دیا تھا تاکہ کسی بھی قیمت پر صلح نہ ہو اور اگر صلح ہو تو پھر ہم ایسی بات کریں گے ایسا کچھ عمل کر دیں گے کہ وہ صلح ختم ہو جائے اور دونوں آپس میں جنگ پر مجبور ہو جائیں تو دونوں جماعتوں میں انہوں نے اپنے اپنے لوگوں کو داخل کر دیا تھا تاکہ کبھی بھی دونوں کے اندر صلح نہ ہو پائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جس اونٹ پر سوار تھی اس کی کوچ بھی بلوائیوں نے کاٹ دی اور یہ اعلان کر دیا گیا شور مچا دیا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا یا انہیں قتل کر دیا گیا اور جب یہ اعلان ہونا تھا تو جو ان کی جماعت میں تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت پر انہوں نے حملہ کر دیا اور اس طریقے سے آپس میں جنگ ہونے لگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار صرف اتنا تھا کہ وہ قصاص کے مطالبے کے لیے بسرا گئی ہوئی تھی وہ جنگ کی قائد اور سپ سالار نہیں تھیں انہیں اونٹ پر صرف اس لیے بٹھایا گیا تھا تاکہ ان کی مسلمہ شخصیت کے پیش نظر دونوں جماعتیں کسی صلح پر متفق ہو جائیں اس لیے ان کو اونٹ پر بٹھایا گیا تھا کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے ام المومنین ہیں دونوں جماعتوں کے اندر اتحاد ہو جائے اتفاق ہو جائے اور صلح ہو جائے صرف اس لیے گئی تھی وہ سپہ سرار نہیں تھیں جنگ جمل کی اور نہ قائد تھی اور نہ ہی یہ اس مقصد کے لیے وہ گئی ہوئی تھی جب ان کی اونٹ کی کونچ کاٹ دی گئی تو سبائیوں نے افواہ پھیلا دی کہ ان کو شہید کر دیا گیا جس پر ان کے حامیوں نے علی رضی اللہ عنہ کی جماعت پر حملہ کر دیا اور اس طریقے سے نہ چاہتے ہوئے بھی فتنہ اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں جماعتیں آپس میں ٹکرا گئیں جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں گئیں دو جلیل القدر صحابی طلحہ اور زبیر جنہیں نبی نے جنت کی بشارت سنائی تھی وہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے علی رضی اللہ عنہ کو بھی توقع نہیں تھی کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا اور قصاص کے مطالبے میں معصوم جانیں تلف ہو جائیں گی چنانچہ اس جنگ سے بہت متاثر ہوئے اور بڑی حسرت سے فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں بیس سال قبر ہی دنیا سے رحلت کر جاتا الوداع اور نہایا میں امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے نہ وہ چاہتے تھے نہ عائشہ اور نہ ہی طلحہ اور زبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کوئی جنگ نہیں چاہتا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اونٹ پر سوار تھیں انہوں نے نہ لڑائی کا حکم دیا اور نہ وہ لڑائی کرنا چاہتی تھیں اور دونوں فریقین کے مسلمان بھی جنگ نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی کوئی مسلمان جنگ چاہتا تھا یہ سارا کا سارا خارجیوں اور قاترین عثمان کا کیا دھرا تھا جو اپنے اوپر حد نافذ کرنے سے خوفزدہ تھے ان لوگوں نے جھوٹی جھوٹی باتیں گڑھ کر کے دونوں فریقین کے خلاف خوب مشہور کی تاکہ ان دونوں میں اتفاق نہ ہو پائے بلکہ انہوں نے اس سے آگے یہاں تک بھی کیا کہ دونوں جماعتوں میں اپنے لوگوں کو انہوں داخل کر دیا تھا اور جب بھی دیکھتے کہ صلح ہونے والی ہے تو صلح ہونے نہیں دیتے تھے تاکہ مسلمانوں کے اتفاق نہ ہو کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جس دن اتفاق ہو جائے گا یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا اور انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ کے اندر بیان کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نہیں نکلی تھی بلکہ مسلمانوں میں سلو کے ارادے سے نکلی تھی انہیں اس بات پر یقین تھا کہ ان کے جانے میں مسلمانوں کا فائدہ ہے لیکن بعد میں انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کا نہ جانا ہی زیادہ بہتر تھا اور جب بھی یاد کرتی تو بہت روتی تھیں یہاں تک کہ چادر آنسو سے تر ہو جاتی اور یہی حال جنگ جمل میں شامل تمام مسلمانوں کا تھا جو بھی شامل تھے جنگ جمل کے اندر سب اس واقعے کو یاد کر کے روتے تھے اور کہتے تھے کاش میں جنگ کے اندر شریک نہ ہوتا اسی لیے جو صحابہ کی اکثریت ہے وہ جنگ جمل اور جنگ صفین دونوں کے اندر شریک نہیں تھی صحابہ کی اکثریت نہیں شریک تھی اور جو شریک ہوئے اشتہاد کی بنا پر شریک ہوئے لہذا دونوں حالتوں میں دونوں معذور ہیں دونوں کے لیے اجر ہے اور جو بھی جنگ جمل اور جنگ صفین میں مسلمانوں میں سے صحابہ میں سے جو شہید ہوئے سب کے سب جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے سب کے سب جنت کے اندر ہیں ہمیں اللہ کے ذات سے یقین ہے کیونکہ ان دونوں کا مقصد کسی کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا کوئی نہیں چاہتا تھا کہ آپس میں جنگ ہو وہ صرف حضرت عثمان جو مظلومانہ طور پر شہید کیے گئے پچاس دنوں تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے ان کی بیوی کی انگلی بھی کٹ گئی تھی اور اس طریقے سے انہیں قتل کر دیا گیا تھا تو یہ مظلومانہ طور پر شہید ہوئے تھے اس لیے ان کے قصاص کے مطالبے کے لیے لوگ گئے ہوئے تھے اگر مدینہ ہی کے اندر خلافت ہوتی راجدھانی رہتی دارالخلافہ مدینہ کے اندر رہتا تو لوگ وہاں نہیں جاتے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے اس کا وہیں مطالبہ کرتے لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ منتقل کر دیا تھا یعنی کوفہ اور کوفہ میں ان کے حامی زیادہ تھے تعداد ان کی زیادہ تھی جنہوں نے ان کے ہاتھ بیت کر رکھا تھا اس لیے وہ وہاں منتقل ہو گئے تھے اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی جب وہ دارالخلافہ منتقل کر رہے تھے کہ اگر تم یہاں سے منتقل کر دو گے تو پھر کبھی دوبارہ مدینہ کے اندر دارالخلافہ نہیں آئے گا اور وہی ہوا کہ دارالخلافہ وہاں چلے جانے کے بعد پھر کبھی بھی مدینہ دارالخلافہ مسلمانوں کا نہیں بنا بہرحال یہ جنگ جمل کے بارے میں مختصر طور پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ایک اور جنگ جو مسلمانوں کے درمیان صحابہ کے درمیان ہوئی جنگ صفین ہے جو اس سے بڑی جنگ تھی اور جنگ صفین کے اندر جنگ جمل کے مقابلے میں زیادہ صحابہ کی اور مسلمانوں کی جانیں تلف ہوئیں اور جانے گئیں جنگ سفین کا جو خلاصہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ خلیف سوم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صفاقانہ اور مظلومانہ شہادت کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ منتخب جیسا کہ میں نے بیان کیا شام کے جو گورنر تھے وہ تھے معاب بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پورا ملک شام ان کی عمارت میں تھا وہ وہاں کے امیر تھے اور وہ چاہتے تھے اور اس طریقے سے وہاں کے لوگ بھی کہ پہلے قاتل عثمان سے بدلا لے لیا جائے اور ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے کیونکہ انہوں نے ظلم کیا ہے اور ایک خلیف راشد کو انہوں نے قتل کیا ہے اور یہ مطالبہ صرف ان کی طرف سے نہیں تھا بلکہ پورے ملک شام کی طرف سے تھا جو مطالبہ جنگ جمل میں شرکت ہو کرنے والے صحابہ جیسے علی ہستِ طلحہ ہستِ زبیر ہستِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا تھا وہی مطالبہ ملک شام میں رہنے والے لوگوں کا تھا اور وہاں کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اس کے برعکس علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حالات جب پرسکون اور اطمینان بخش ہو جائیں گے تو قاتلوں سے قصاص لے لیا جائے گا بہرحال اس مسئلے میں دونوں میں اختلاف ہوا اور اختلاف نے شدت تھوڑی اختیار کر لی جس کے سبب طرفین میں جنگ سفن واقع جنگ صفین واقع ہوئی جس میں مسلمانوں کی بہت ساری جانیں ضائع اور برباد ہوئیں یہ بھی ایک دردناک حادثہ تھا اور مانبی کی پیشین گوئی تھی کہ اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں آپس میں خطاب نہ کرے ان کا دعویٰ ایک ہوگا اور ان کے درمیان بہت بڑا مکتب ہوگا سی بخاری کی روایت ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث سے مراد جنگ شفین ہے ایک طرف علی رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری طرف کاتب وحی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور یہ سنسدی سجری کے اندر یہ جنگ پیش ہوئی ہے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے شام کے گورنر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا اور ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پیغام پہنچا تو وہاں یہ خبریں پہلے ہی پہنچ چکی تھیں کہ کچھ صحابہ کرام نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے اور نہ ہی امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتل عثمان سے ابھی بدلہ لیا ہے اسی طریقے سے خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خون آلود خمیز تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی زوجہ نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں بھی ان کے شام پہنچ چکی تھیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قمیص اور کٹی ہوئی انگلیاں ممبر پر رکھ دیں اس دردناک منظر نے لوگوں کو رلا دیا اور لوگ عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت کا تصور کر کے اور خون سے لت پت ان کی قمیص دیکھ کر کے زاروں قطار روتے انہیں وجوہات کے پیش نظر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے توقف اختیار کر لیا اور کہا کہ ہم بعد میں بیعت کریں گے اسی دوران انہیں یہ بھی خبر ملی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے بسرا کی طرف کوچ کر گئے ہیں جہاں وہ جا کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاتلین عثمان کے خون کا مطالبہ کریں گے ان تمام خبروں سے علی رضی اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی بات سمجھ میں آئی کہ ابھی جلد بازی بہتر نہیں ہے اور توقف کرتے ہیں اور جو حالات جس طریقے سے ہوں گے اس کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت ہم کر لیں گے اسی دوران جنگ جمل کا واقعہ پیش آ گیا جس سے صورتحال اور مزید خراب ہوگی جس سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ مزید یہ توقف اور انتظار کرنے کو زیادہ بہتر سمجھا اور یہ سمجھا کہ ممکن ہے مستقبل میں کوئی راستہ نکل آئے امام ذہبر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنگ جمل میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنما کی شہادت کی خبر معلوم ہوئی تو انہوں نے قصاص عثمان کے لیے اہل شام سے مشورہ طلب کیا جس پر تمام اہل شام نے بے زبان ہو کر کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص طلب کرنے کی تائید کی اور یہ بیان کیا کہ فبا او ہو اللہ کا امیر غیر خلیفہ انہوں نے خلیفہ ہونے کے لحاظ سے نہیں بلکہ امیر ہونے کی حیثیت سے قصاص عثمان کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا یعنی معاویہ کو خلیفہ کے طور پر بیعت نہیں کیا انہوں نے بلکہ امیر کے طور پر صاف طور پر کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی خلافت کا دعویٰ بھی نہیں کیا نہ اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتے تھے ان کا کہنا اور مطالبہ صرف یہ تھا کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لے لیا جائے ان کو قتل کر دیا جائے ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں علی رضی اللہ عنہ کا موقف اس سے الگ تھا وہ کہتے تھے حالات سازگار نہیں ہیں جب حالات سازگار ہو جائیں گے تب ہم بیت تب ہم ان سے احساس لے لیں گے یہی نقطہ تھا جس کی وجہ سے دونوں جماعتوں میں یا دونوں لوگوں کے اندر اختلاف تھا امیر المومنین خلیف رابع اس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ چونکہ پورا شام معاویہ رضی اللہ عنہ کے زیر اثر ہے اور ان کے پاس بڑی فوجی اور نفری طاقت ہے لہذا جب تک وہ بیعت نہیں کریں گے میرے اندر قوت نہیں آئے گی اور میں قاتل عثمان سے بدلہ لے نہیں پاؤں گا اس لیے ان کی اولین خواہش یہ تھی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں یہی وجہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت میں تاخیر ان کے لیے پریشانی کا باعث تھا ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ بیعت کر لیتے ہیں تو قاتل عثمان سے بدلہ لینے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی بلا شبہ ایک درست خیال تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیال درست تھا ان کا اشتہاد درست تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اشتہاد کے مقابلے میں اور دونوں کے اشتہاد میں بنیادی فرق صرف یہی تھا کہ خلیف راشد علی رضی اللہ عنہ قاتل عثمان سے خون کا بدلہ لینے سے پہلے قصاص کا مطالبہ کرنے والوں سے اپنی بیعت چاہتے تھے یعنی پہلے قصاص پہلے بیعت کرو اس کے بعد قصاص لیتے ہیں جبکہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ اور جو ملک شام کے لوگ تھے ان کا اشتہاد یہ تھا کہ بیعت سے پہلے قاترین عثمان سے قصاص لینا ضروری ہے یعنی پہلے قصاص لو آپ ابی المومنین ہو خلیفۃ المسلمین ہیں آپ بیعت پہلے قصاص لو پھر ہم بیعت کریں گے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جہزاد بھائی توری کے خاندان تھے سے تھے لہذا وہ اپنے آپ کو یعنی یہ ابیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سے قصاص کے طلب کرنے کو زیادہ حقدار سمجھتے تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر علی رضی اللہ عنہ قاترین عثمان سے قصاص لینا کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو انہیں ہمارے حوالے کر دیں ہم خود ان سے قصاص لے لیں گے یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا اشتہار تھا حالانکہ قصاص کی ذمہ داری حاکم وقت کی ہوتی ہے خلیفت المسلمین کی ہوتی ہے لہذا دونوں مسئلوں میں زیادہ جن کا اشتہاد برحق تھا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ تو خلیفۃ المسلمین تھے امیر المومنین تھے اور وہ جو سمجھ رہے تھے وہی زیادہ بہتر تھا لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اشتہاد کرنے والے تھے اشتہاد کیا انہوں نے اور اشتہاد کرنے کی بنا پر انہیں بھی اجر ملے گا انہیں بھی عزر ملے گا اگرچہ ان کا اشتہاد حق پر زیادہ نہیں تھا صحابی ہیں وہ کاتب وہی ہیں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں اس لیے ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو رافضی اور خارجی اور اس طریقے سے دیگر ذہن رکھنے والے لوگ کہتے ہیں صحابی ہیں ان کا مقام مرتبہ ہے ہم زیادہ زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اشتہاد علی رضی اللہ عنہ کے اشتہاد میں کے مقابلے میں زیادہ صحیح نہیں تھا علی رضی اللہ عنہ کا اشتہاد برحق تھا زیادہ صحیح تھا ان کا اشتہاد ان کے مقابلے میں صحیح کم تھا لیکن دونوں مستحد تھے لہذا دونوں اجر کے مستحق ہیں امیر مومن رضی اللہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جب بیت میں تاخیر دیکھی تو ان کو برطرف کر کے ان کی جگہ سہل بن حنیف کو نیا حاکم بنا کر کے روانہ کر دیا جب یہ تبو کے مقام پر پہنچے تو ان کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے چند گھوڑ سوار ملے انہوں نے پوچھا تم کون ہو کہا سہل بن حنیف ہے کہا کہ کس لیے آئے ہو کہا کہ صبح شام کا میں امیر ہوں مجھے امیر بنا کر کے علی عنہ بھیجا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر عثمان ضلع بھیجا ہے تو اہل و سہل مرحبہ ہے اور اگر کسی اور نے بھیجا ہے تو آپ یہیں سے واپس تشریف لے جائیے اور ان کو وہیں سے انہوں نے واپس کر دیا اس کے بعد دونوں جماعتوں کے اندر یعنی علی رضی اللہ عنہ میں اور امیر اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوتا رہا اور جس میں دونوں اپنے اپنے نقطۂ نظر کو پیش کرتے رہے لیکن افسوس کہ رسال کا تبادلہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا یعنی کسی نتیجے پر لوگ نہیں پہنچے ادھر ابی المومن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور والی شام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لشکر کی تیاری کا حکم دیا مقام صرف پر دونوں کی ملاقات ہوئی اور کئی دنوں تک وہاں ان کا قیام رہا دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن حال یہ تھا کہ دونوں کے دلوں میں کسی طرح کی کوئی عداوت نہیں تھی نہ کوئی نفرت تھی نہ کوئی قدورت تھی دونوں فریق آپس میں ہنسی خوشی ملتے تھے یہاں تک کہ مورخی نے ذکر کیا ہے کہ کسی نصرانی بادشاہ نے امیر معاویہ کے پاس خط لکھا اور کہا کہ ہم دونوں مل کر کے امیر علی رضی اللہ عنہ سے جو ہے جنگ کرتے ہیں اور ان کی خلافت کو ختم کر دیتے ہیں علی رضی اللہ یہ جب امیر معاویہ کے پاس یہ خط لے کے پہنچا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب سے پہلی تلوار جس کی اٹھے گی وہ معاویہ ہوں گے اگر تم علی کے پر تم نے حملہ کیا یا ان کے علاقوں پر تم نے حملہ کیا سب سے پہلے جس کی تلوار اٹھے گی سب سے پہلے جو میدان جنگ میں جائے گا وہ معاویہ ہوں گے تو میرا سمجھنا کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہے اور یہ کہہ کر کے اس شخص کو انہوں نے خاموش کر دیا تو ان کے دلوں میں کوئی قدورت نہیں تھی کوئی وہ نہیں تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا جو چیز ہو گئی اور اشتہاد کی بنا پر ہوا لہذا دونوں اجر کے مستحق ہیں دونوں آپس میں ہنسی خوشی کے طور پر ملتے بھی تھے کسی کے ذہن میں بات نہیں تھی کہ ایک دن اس دریا میں جس سے وہ پانی پیتے ہیں پانی کی بجائے وہاں خون بہے گا بال کیف صلح کی بار بار کوششیں کی گئیں اور دونوں جماعتوں کے مخلصین اور خیر خواہان اس کوشش میں مصروف تھے کہ کسی نہ کسی صورت میں دونوں جماعتوں میں مصالحت ہو جائے اتحاد ہو جائے یہ بات کسی کو پسند نہیں تھی کہ مسلمانوں کی وہ طاقت جسے کفر و شرک اور طاقوتی قوتوں کا استحصال جس کا مقصد طاقوتی قوتوں کا استحصال ہے وہ آپس میں ٹکرا کر کے پاس پاس ہو جائیں اس کے برعکس جو سبائی ٹولہ تھا جو قاترین عثمان تھے خوارش تھے وہ اپنی سازشوں میں مصروف تھا اور جیسا کہ میں نے اسے پہلے بیان کیا کہ انہوں نے دونوں جماعتوں کے اندر اپنے اپنے لوگوں کو شامل کر دیا تھا جنگ جمل میں بھی یہی تھا کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے ہتیاشا کے ساتھ کر دیا تھا ان کی جماعت میں شامل کر دیا تھا اور کچھ علی رضی اللہ عنہ کے جماعت میں شامل کر دیا تھا یہی معاملہ جنگ صفین میں بھی انہوں نے کیا کہ جنگ صفین میں واقع ہونے سے پہلے امیر معاویہ کی جماعت میں بھی کچھ کو انہوں نے شامل کر دیا اور کچھ علی رضی اللہ عنہ کی جماعت کے اندر تو تھے کچھ علی رضی اللہ جماعت میں تھے تو اس طریقے سے یہ نہیں چاہتے تھے کہ دونوں کے درمیان اتفاق ہو جائے کیونکہ صلح اور اتفاق کی صورت میں یہی ہوتا کہ ان کی جان نہیں بچتی لہذا اتفاق نہ ہونے کی صورت ہی میں ان کی جان بچی ہوئی تھی اور بچ سکتی تھی اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ سلو کبھی بھی کامیاب ہو اور دونوں فریقین صحابہ کی دونوں فریقین یعنی علی رضی اللہ عنہ اور ابیر معبیہ رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے جنگ ہو لیکن نہ چاہتی ہوئی بھی جنگ سے دو چار ہو گئے نہ صرف دونوں فریقین بلکہ امت کا کوئی بھی فرد جنگ نہیں چاہتا تھا ابھی جنگ جمل کے جو مختولین تھے ان کا خون بھی خشک نہیں ہوا تھا صرف ایک سال کے دوران ہی دو جنگیں آپس میں ہوئی صحابہ کی کہ دوسرا خوریز مرحلہ امت کے سامنے پیش آ گیا اسی لیے اکثر صحابہ کرام نے اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا باہر کیف جو آدھا اسلام تھے سازشی ذہن رکھنے والے تھے ان کی سازش کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کی تلواریں آپس میں لڑنے لگی پھر وہ ہنگامہ پیش آ گیا جس سے بچنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا تھا اور سلو کی کوششیں ہو رہی تھیں دونوں طرف سے بڑی تعداد میں مسلمانوں کا قتل ہوا جی القدر صحابہ بھی قتل ہوئے لیکن وقت قتال کسی بھی قسم کی حدود شرعیہ کی پامالی نہیں ہوئی نہ مال لوٹا گیا نہ کسی مسلمان مرد کو غلام بنایا گیا نہ کسی عورت کو روٹی بنائی گئی اور سوائی کے سوا جو خارجی تھے سبائی تھے سازشی لوگ تھے ان کے سوا جتنے بھی مسلمان قتل ہوئے دونوں طرف سے وہ سب کے سب جنتی ہیں علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ قتلانہ وہ قتلا ہوں پھر جنت ہمارے طرف سے جو لوگ قتل ہوئے ہیں اور جو ان کی طرف سے قتل ہوئے ہیں وہ سب کے سب جنت کے اندر ہیں البتہ کتنے مسلمان قتل ہوئے اس کی صحیح تعداد کے علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے جو تاریخی کتابوں کے اندر اداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں وہ مبالغہ آمیز ہیں مبالغے پر مبنی ہیں وہ کہ پورا پورے جو پانی دریا تھا پورا خون کے اندر لت پت ہو گیا اور لاکھوں لاکھوں مسلمان قتل عام قتل ہوا تھا یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے اور جنگ سفیر میں جو کچھ بھی ہوا ہر مسلمان کو اس پر تکلیف ہوئی افسوس ہوا سوائے سازی ذہن رکھنے والوں کو بہرحال علی رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی بہت زیادہ صدمہ اور دکھ پہنچا جو یہ جنگ ہوئی جنگ کے دوران معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ قرآن ہمارا فیصلہ کرے گا جس پر لوگوں کو مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ اب قرآن کریم کے اصولوں پر صلح ان اللہ پکی ہو جائے گی دونوں فریق ایک مقام پر جمع ہوئے اور دونوں میں کیا فیصلہ ہوا دشمن اسلام کی سازشوں سے وہ اصل تحریری فیصلہ موجود نہیں ہے البتہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے ابو موساشری کو دھوکہ دیا اور علی رضی اللہ عنہ کو معذول کر کے معاویہ کو خلافت کا حق خلافت کا حقدار بنا دیا یا خلافت ان کے ہاتھ میں دے دیا اعلان کر دیا یہ سب بے سروپا کی باتیں ہیں یہ سب دشمن صحابہ کی طرف سے وضع کردہ روایتیں ہیں اور اکثر روایتیں ابو محنف لوت بن حیا اور جیسے دیگر کذاب اور مفتری راویوں کی طرف سے ہیں اس لیے ان پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور ان تمام چیزوں کا اصل واقعے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے دونوں جو حکم کا انتخاب ہوا تھا کسی کی معذولی یا کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے کیا ہی نہیں گیا تھا کہ آپ دونوں میں سے کسی کو چاہے خلیفہ بنا لیں جیسے ابو مساشری اور امر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کا انتخاب اس لیے نہیں ہوا تھا کہ کسی کو معذور کر دیں اور کسی کو خلیفہ بنا دیں قطع نہیں ہوا تھا اس کا ان کا انتخاب ہوا تھا سلو کرانے کے لیے اور نہ ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے دعوے دار تھے یہ روایت درایت دونوں کے اعتبار سے کافی غیر معقول بات ہے انتہائی غیر معقول بات ہے کہ ملت اسلامیہ کی قسمت کا فیصلہ صرف دو لوگوں کو سونپ دیا گیا ہو ایسا نہیں تھا اس لیے جو امر بن عاص تھے اور ابو موسا اشریف رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین ان کا مقصد یہ تھا کہ دونوں جماعتوں کے ادھر صلح کرا دینا بس یہ نہیں تھا کہ کسی کو خلیفہ منتخب کرنا یہ ان کا مقصد نہیں تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شرف قاترین عثمان کے سے قصاص کے مدعی تھے اور انہوں نے بارہ چیز کا برملہ اور اعتراف بھی کیا تھا اور کبھی انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا اور معاہدے تحکیم کا جو مقصد تھا وہ بھی دونوں جماعتوں کی مسئلہ کے درمیان سلو پیدا کرنا اور مصالحت کی صورت پر غور و خوض کرنا اور امت کو قتال سے جنگ سے خورنزی سے بچانا یہی اس کا مقصد تھا اس میں دھوکے سے نہ کسی کی خلافت چھینی گئی تھی اور نہ کسی کو دھوکے سے خلیفہ بنایا گیا تھا بلکہ جس چیز کے لیے دونوں کو حکم بنایا گیا تھا اس کے متعلق نہایت دور اندیشی معاملہ فہمی اور کافی تدبر اور تفکر سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا جو اتنا معقول اور من پسندانہ تھا کہ دونوں جماعتوں نے اسے بخوشی وہ برضا و رغبت قبول کر لیا اور تاریخ کے حالات وہ سیاست پر معمولی نظر رکھنے والا طالب علم بھی اعتراف کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ فیصلہ دانش مندانہ تھا اور اتنا دانش مندانہ تھا کہ اس سے امت کی سیرازہ بندی ہوئی لوگوں کی منتشر خیالی اور پراگندگی دور ہو گئی اختلافات کے لفظ ختم ہو گئے جنگوں کا سلسلہ ایک قلم ختم ہو گیا تلواریں نیاموں میں چلی گئیں اور پوری ملت اسلامیہ کے وسیع و عرید رقبے میں پھر دوبارہ امن و سلامتی کے جھنڈے لہرانے لگے اور لوگوں نے چین و سکون کا سانس لیا اللہ محب الدین الخطیب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسئلہ تحکیم میں مکر و فریب کی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی سے غفلت اور لاپرواہی کا صدور ہوا فریب اور غفلت اس وقت ہوتی جب عمر بن آس تحکیم کے بارے میں یہ فرماتے کہ وہ معاویہ کو مسلمانوں کی خلافت اور مومنوں کی عمارت کی ذمہ داری سپرد کرتے ہیں انہوں نے اس طرح کا کوئی اعلان کیا ہی نہیں اور نہ ہی معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی اس کا دعویٰ کیا اور نہ گزشتہ تیرہ صدیوں میں سے کسی نے بات کہی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت تو حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی صلح کے بعد شروع ہوئی معاویہ مسلمانوں کی خلیفہ کب بنے جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور امیر معاویہ کو بلا کر کے ان کے ہاتھوں پر بیعت کیا اس روز سے انہیں امیر المومن کہا جانے لگا لہذا نہ تو عمر بن آس نے ابو موسا شریف کو دھوکہ دیا اور نہ ہی ابو موسا شریف ان سے دھوکہ کھائے انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی نئی چیز نہیں دی تھی جس کا اظہار ابو موسا رضی اللہ عنہ نے نہیں فرمایا تھا اور نہ اس بات کے سوا کوئی بات کہی جس پر دونوں کے اتفاق ہوا تھا تو یہ جنگ جمل اور جنگ شفین کا خلاصہ تاکیم کے باعث لڑائی تو بند ہو گئی تھی البتہ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے ایک جماعت نے تحقیم قرآن کی مخالفت کی اور اس سے خروج کرتے ہوئے حرورہ نامی جگہ چلے گئے اس خروج کی بنا پر انہیں خوارش کہتے ہیں اور حرورہ میں پناہ لینے کی وجہ سے حروری کہا جانے لگا اس جماعت کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم کفر ہے اس کلمے کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کلم تو حق مریدہ بحل باطل یعنی یہ کلمہ تو حق ہے لیکن اس سے مراد باطل لیا گیا ہے اس فرقہ نے علی و معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت سارے لشکر کو کافر کہا اور جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو ان پر علی رضی اللہ عنہ لشکر کشی کا حکم دیا اور جو بھی قتل عثمان کے اندر ملوث تھے وہ سارے کے سارے جنگ نے ہروان میں قتل ہو گئے تھے جنہوں نے بھی علی رضی اللہ حضرت عثمان کو قتل کیا تھا ان ساروں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہروان ہروان میں قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ سارے لوگ واقع تحکیم کے بعد وہ سارے لوگ نکل گئے تھے چاہے وہ امیر معاویہ کی جماعت میں ان کو لوگوں نے شامل کر دیا ہو سبائیوں نے یا امیر علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں رہے ہوں وہ سارے لوگ جب نکلے وہاں سے تو ہرورا میں جا کر کے انہوں نے پناہ ہرورا رہنے لگے ہرورا ایک جگہ کا نام تھا اس لیے ان کو ہروری کہا جانے لگا اور ان کا بڑا ظلم بڑھ گیا جو بھی صحابہ جاتے مسلمان جاتے ان کو قتل کر دیتے تھے اور جو کفار ہوتے تھے مشرقین ہوتے ان کو قتل نہیں کرتے بلکہ ان کو چھوڑ دیتے تھے بلکہ ان کو امان بھی دیتے تھے لیکن جو صحابہ مسلمان ہوتے تھے ان کو قتل کر دیا کرتے تھے اور ہمارے بھی نے فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ اخترون اہل اوسان اہل السلام وہ اے اون اہل اوسان کہ مسلمانوں کا قتل کریں گے اور جو بت پرست ہیں ان کو چھوڑ دیا کریں گے تو ان لوگوں کی سرکشی جب حد سے پڑ گئی اور یہ جگہ یہ لوگ اکٹھا بھی ہو گئے یہ جگہ اکٹھا بھی ہو گئے یہ لوگ اور ان کا ظلم بڑھ گیا صحابہ کو قطر کرنے لگے جو بھی اس راستے سے گزرتا ان کو قطر کرتے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر کشی کا حکم دیا اور جنگ نہروان پیش آئی اور جنگ نہروان کے اندر ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا گیا جنہوں نے بھی حضرت عثمان کو قتل کیا تھا کوئی نہیں بچا اور جو بچ گئے حجاج بن یوسف سخفی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کروا دیا اور پھر قاتل عثمان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو مجنون و پاگل ہو کر کے نہ مرا ہو یا جس کو قتل نہ کر دیا گیا ہو یہ بھی بات ہے اگر جو بچ بھی گیا مان لیجیے کوئی تو مجنون اور پاگل ہو کر کے مرا جیسا کہ مورخی نے لکھا ہے ورنہ عام طور پر جتنے بھی شریک تھے عثمان کے قتل کرنے میں ان سب کو قتل کر دیا گیا تھا نہروان کے جنگ میں کوئی نہیں بچا تھا اور جو بچے تھے امیر معاوی اجاز بن یوسف سخفی نے ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا تو یہ بہرحال خلاصہ تھا اور اس طریقے سے جب سارے قاترین عثمان کو قطر کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے کہ جو مظلومانہ طور پر شہید ہوتا ہے اس کا خون گا نہیں جاتا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لے لیا اور ان سارے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا اور سارے قاترین عثمان قطر کر دیے گئے جس کا مطالبہ امیر معاویہ کا بھی تھا علی رضی اللہ انہوں نے بھی کی خواہش تھی کہ ان کو قطر کر دیا جائے جب حالات سازگار ہو جائیں ایسے ہی اس عائشہ رضی اللہ عنہ کا اس طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین اور تمام صحابہ اور مسلمانوں کا جو تھا مطالبہ الحمد للہ پورا ہوا اور علی رضی اللہ عنہ نے پورا کیا اور سب کو قدر کر دیا تو یہ جنگ جمل جنگ صفین کے بارے میں باتیں تھیں جو تھوڑی لمبی ہو گئی چونکہ یہ تاریخی بات تھی اور بہت سارے لوگ آج بھی ہمارے معاشرے میں اس کو توڑ موڑ کر کے پیش کرتے ہیں اور حقیقت پسندانہ طور پر اس کو پیش نہیں کرتے ہیں جس کی بنا پر بہت سارے لوگ یعنی ضلالت گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو راہ اعتدال ہے اس سے منحرف ہو جاتے ہیں اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ قدر تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا عشاء کی اذان یہاں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت اور پیدا کرے اور اللہ البرامین ہم سب لوگوں کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے امین وہ صلی اللہ علیہ محمد والا علیہ و شاءمین اللہ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ